حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص مدینے سے باہر کی آبادی میں جا کر واپس آ جاتا اور سورج ابھی زندہ ہوتا یعنی صاف اور نمایاں ہوتا ابو المنحال نے کہا اور مغرب کا وقت میں بھول گیا ہوں اور عشاء کی نماز میں آپ تہائی رات تک تاخیر کی پرواہ نہ کرتے تھے پھر کہا آدھی رات تک اور کہا کہ آپ عشاء سے پہلے سو جانے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے ایک اپنے ہم نشی کو جسے وہ جانتا ہوتا پہچان سکتا تھا اور آپ اس میں ساٹھ سے سو آیات تک قرآد فرماتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو اٹھانوے